من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ان فی حفیح مبارکہ انا مبارک منظرین فیحہ افرق و کل امر حکیم وقال فی مدین آخر اِن ضلع فی الۃ القدر وما ما القدر کمہ القدر خیر من الف شہر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ماں علیہ سمن ہو و افیر روایت اخرا من امل املن علیہ ش علیہ امرا فہباردن اوکما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معزز حاضرین جمعہ دینی ملی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے پہلا ہفتہ اس کا چل رہا ہے شابان کا مہینہ یہ عربی کا آٹھواں مہینہ ہے اس مہینے کی کچھ فضیلتیں ہیں جو احادیث کے اندر آئی ہوئی ہیں ایک فضیلت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے صحیح بخاری کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تو ہم یہ سمجھتے کہ آپ روزہ نہیں توڑیں گے اور جب توڑا جب روزہ آپ توڑ دیتے تو ہم یہ سمجھتے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے اور سب سے زیادہ جس مہینے میں آپ روزہ رکھتے تھے وہ شابان کا مہینہ اور وہ مہینہ جسے آپ پورا روزہ رکھتے تھے وہ رمضان کا مہینہ یعنی شابان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی یا آپ کی سنت تھی کہ آپ شابان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے لیکن شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد ہمارے نبی نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اللہ کے سرکی حدیث ادھر تصبہ شعبان و فلاسوم جب شعبان آدھا گزر جائے تو روزہ نہ رکھو اللہ یہ کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کی روزہ رکھنے کی عادت ہے کہ وہ ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے تو وہ شعبان کی پندرہ تاریخ کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے یا یہ کہ وہ شخص جس آدمی کے اوپر رمضان کے روزے کی قضا تھی اور اس نے ابھی تک روزے کی قضا نہیں کی تو اس کو چاہیے کہ شابان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے روزوں کی قضا کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات شابان کے مہینے میں روزوں کی قضائیں کیا کرتی تھی شابان کے مہینے میں شابان کا مہینہ یہ آخری حد ہے اس حد تک شریعت نے رخصت دی ہے کہ جو آدمی کسی عذر کی بنا پر رمضان کے روزے نہ رکھ سکا ہو سفر کی بنا پر یا بیماری کی بنا پر یا اس طریقے سے عورتوں کو حید آ جاتا ہے عورتوں کو نفاس ہوتا بچے کی ولادت ہوتی ہے یا حید آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے لیے شریعت نے جو رخصت دی ہے وہ شابان کے مہینے تک شابان یہ آخری مہینہ ہے یہاں تک شریعت نے ان کو رخصت دی ہے لہذا میں ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو بھائیوں نے کسی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا تھا رمضان کے مہینے میں ان کے لیے اب آخری ایام چل رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ان دنوں کے اندر اپنے روزوں کی قضائیں کر دیں آپ نے لگاتار پورا شابان کا مہینہ روزہ رکھنا اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ شابان کا مہینہ فرد روزہ نہیں ہے اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ فرد روزوں کا مہینہ ہے اگر کوئی آدمی لگاتار شابان کا روزہ رکھے گا پھر شابان کے بعد رمضان کا روزہ رکھے گا تو ایسے آدمی کو نقاہت اور کمزوری لاحق ہو جائے گی اس لیے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے جب شابان آدھا گزر جائے تو پھر آپ لگاتار روزے نہ رکھو اللہ یہ کہ اگر کسی آدمی کا روزہ رکھنے کی عادت ہے پیر جمعرات کا تو روزہ رکھ سکتا ہے یا جس آدمی کے اوپر روزوں کی قضا باقی ہے وہ روزہ رکھے گا تو پہلی فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا یہ ہمارے نبی کا معمول تھا دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال اللہ ابراہین کے دربار میں پیش ہوتے ہیں ہمارے نبی نے سوال کیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے ہیں نشابان یعنی کے مہینے میں تو کیا وجہ ہے تمہارے نبی نے فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے اور لوگ اس مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں جب کہ اس مہینے کے اندر اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں یہ دوسری فضیرت ہو گئی تیسری فضیرت اس مہینے کے شابان کی پندرہ تاریخ کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے اس حدیث کے بارے میں علماء کے ہاں شدید اختلاف ہے اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے اس دور کے ایک عظیم محدث اور مجدد امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے وہ حدیث کیا ہے ہمارے نبی فرماتے وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ ہر گلامین شعبان کی پندرہ تاریخ کو حدیث کے اندر للت النصف بن شعبان شعبان کی پندرہ تاریخ کو نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ کے اقوال میں اور نہ ہی صلب صالحین کے اقوال میں شعبان کی پندرہ تاریخ کو کہیں بھی شب برات نہیں کہا گیا ہے حدیث کے اندر للت النصف بن شعبان شعبان کی پندرہ تاریخ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہیں بھی شب برات شب فارسی لفظ ہے برات عربی لفظ ہے شب برات کا کوئی بھی کنسپٹ شریعت کے اندر نہیں ہے جیسا کہ میں انشاءاللہ ابھی واضح کروں گا حدیث کے اندر شابان کی پندرہ تاریخ کیا روایت ہے روایت یہ ہے کہ مانبی فرماتے ہیں کہ اللہ ابامین شابان کی پندرہ تاریخ کو بندوں کے اعمال پر مطلع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ مطلع رہتا ہے لیکن شابان کی پندرہ تاریخ کو مشرق اور کینا پرور کے سوا سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے مشرق اور کینا پرور مشرق کوئی بھی ہو چاہے وہ اسلام کا دعوے دار ہی کیوں نہ ہو نمازی پڑھنے والا کیوں نہ ہو روزہ رکھنے والا زکات دینے والا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ مشرق کو چھوڑ کر کے کیونکہ مشرق کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک کلمہ گو بھی شرک کر سکتا ہے ہمانبی نے فرمایا کہ ہماری امت کے اندر لوگ شرک کریں گے اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ شرک نہیں کریں گے تو مشرق کا مطلب یہ نہیں کہ جو کلمہ نہ ہو یا یہ کہ کوئی کافر اور غیر مسلم ہو نہیں ایک مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے ہمارے نبی کی حدیث ہے بہت ساری روایتیں ہیں وقت نہیں ہے میں ایک حدیث پڑھ کر کے آگے بات کروں گا ہمارے نبی فرماتے ہیں جس بندے کے اوپر چالیس ایسے لوگ مسلمان جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو انہوں نے جنازے کی نماز پڑھ دی ہو ایسے بندے کے لیے اللہ ہر غلامی اسے بندے کی مغفرت کر دیتا ہے جنازے کی نماز کون پڑھتا ہے کیا کوئی غیر مسلم جنازہ پڑھتا اپنے مردوں کا مسلمان پڑھتا ہے پھر ہمارے نبی نے قید کیوں لگائی ایسے چالیس مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے یہ مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ جنازہ پڑھنے والا نماز پڑھنے والا حج رکھنے والا زکات دینے والا روزہ رکھنے والا بھی شرک کر سکتا ہے یہ مطلب ہوا اس کا تو کوئی بھی مشرک ہو اللہ تعالیٰ اس کی معافی نہیں کرے گا نہیں بخشتا اس کو شرک کرنے والوں پر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور دوسرا کینا پرور جس کے دل میں کینا ہو اپنے بھائی کے خلاف بغض اور حسد ہو اس سے معلوم ہوا اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے مغفرت کے لیے جنت چاہیے شرک چھوڑنا ہے شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے مشرق کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے نمبر دو کینا اور کپٹ اور حسد اپنے دلوں سے پاک کیجیے دلوں کو صاف کیجیے دلوں کو تاکید کو تہارت بخشیے دل کے اندر کوئی کینا اور کپٹ نہ رکھیے یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو نہیں معاف کرتا ہے آئینہ کے طریقے سے دلوں کو صاف کیجئے کسی بھی مسلمان بھائی کے خلاف دل کے اندر کوئی حسد کوئی بغض اور عداوت مت رکھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ کینا اور کپڑ رکھنا دلوں کے اندر حسد کرنا کسی کسی سے یہ شریعت کے اندر حرام ہے یہ اس کے وجہ سے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہمارے نبی کے ایک دوسری حدیث آتی کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک کہ لوگ آپس میں سلح نہ کر لیں کینا اور کپٹ دور نہ کر دیں عداوت دور نہ کر دیں اس وقت تک ان کو مہرت دے دو آج دیکھیں ہمارے دلوں میں کتنی رنجش ہے کتنی گندگی ہمارے دلوں میں اپنی بہن کے خلاف بھائی کے خلاف رشتے داروں کے خلاف یہی نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کے خلاف بھی نہ عزب اللہ ایسے بھی نہ ہنجار قسم کی اولاد ہے آج ہمارے معاشرے میں جو اپنے ماں باپ کے تعلق سے حسد اور بغض اور عداوت رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر نفرت رکھتے ہیں چھٹیاں جاتے ہیں اپنے ماں باپ سے ملاقات کے بغیر بھی واپس چلے آتے ہیں من اس قدر جرم کا ارتکاب کرتے ہیں کتنے بڑے افسوس کی بات ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس کا مقام ہے وہ ماں باپ کا مقام اور درجہ ہے لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ ماں باپ سے قطع تعلق لوگ کیے ہوئے ہیں ان سے بات نہیں کرتے انہیں ہدیہ اور تحفے نہیں دیتے انہیں خرچ نہیں دیتے ان کا علاج نہیں کراتے ان سے بات چیت نہیں کرتے کرخت لہجے میں سخت لہجے میں ان سے گفتگو کرتے ہیں میرے بھائیوں ماں باپ کی دعا بد دعا دونوں اللہ قبول فرماتا ہے لہذا اپنے آپ کو بخشوا لو اپنے آپ کو اپنے ماں باپ سے اپنے اپنے ماں باپ سے دلوں میں اگر کچھ بھی ہے تو میرے بھائی ان چیزوں کو دور کیجئے تبھی جا کر کے ہماری مفرت ہوگی نبی فرماتے مشرق اور کینا پرور کے سوا اللہ رب العامین سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ اس رات کی فضیلت ہے یہ تین فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہوئی لیکن فضیلت ثابت ہو جانے سے اس رات عبادت کرنے کا ثبوت نہیں ہوتا فضیلت ایک الگ چیز ہے لیکن اس رات کوئی ایسی عبادت کرنا جس کا ثبوت ہمارے نبی سے نہ ہو یہ شریعت کے اندر جائے اسی کو بدات کہا جاتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا اس رات کی فضیلت لیکن کیا اس رات کو ہمارے نبی نے جاگا کیا اس رات جا کر کے ہمارے نبی نے قبرستان کی اجارت کی کیا اس رات جا کر کے ہمارے نبی نے ایک اور جو ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں بلکہ بات تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ شب برات کو ہمارے یہاں شب قدر سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں اور اس رات بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مبارک رات سے مراد شب برات نا عزب اللہ بلکہ یہ سورہ دخان کے نمبر تین اور چار تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی انا انزل ہوں فی للتی مبارکہ انا فی افرق و کل امرین حکیم کہتے ہیں کہ ہاں للت مبارکہ سے بابرکت رات سے مراد کیا ہے شب برات کتنے بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا قرآن کس مہینے میں نازل ہوا ہے قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اللہ تعالیٰ صاف رماعت رمضان لدی فی قرآن رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا اب وہ بابرکت رات بھی رمضان کے مہینے میں ہوگی جب یہ ثابت ہو گیا قرآن سے کہ رمضان میں کے مہینے میں قرآن نازل ہوا تو وہ بابرکت رات بھی رمضان کے مہینے میں ہوگی وہ بابرکت رات کون سی ہے اس کا بھی جواب اللہ نے قرآن میں دے دیا اللہ فرماتا انزلہ حفیل القدر ہم نے قرآن کو شب قدر میں نادر فرمایا معلوم یہ ہوا کہ شب قدر میں رمضان کے مہینے میں جو شب قدر آتی ہے رمضان کے آخری اشرے میں اس آخری اشرے کی طاقرات میں اللہ حرب العالمین نے قرآن مجید کو آسمان لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر نادر فرمایا لہذا قرآن کا نزول رمضان کے بابرکت مہینے میں شب قدر کے اندر ہوا لہٰذا یہاں سورہ دخان کی جو آیت ہے کنہ الرتی مبارکہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں نادر فرمایا اس سے مراد شب برات ہو ہی نہیں سکتی شابان کی پندرہ تاریخ ہو ہی نہیں سکتی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن کے خلاف ہے اجماع کے خلاف ہے مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے قرآن کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں نادر فرمایا لہذا یہ شب برات کیسے ہو سکتی شب برات تو شابان کے مہینے میں آتی ہے رمضان کے مہینے میں تو نہیں آتی اور نمبر دو اللہ کے سر حدیث ہے ہمارے نبی فرماتے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں چاہے برحم علیہ السلام کے صحیفے ہوں موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہو انجیل ہو زبور ہو قرآن ہو تمام آسمانی کتابوں کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا کیونکہ رمضان تمام مہینوں کا سردار سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ تو شب برات کی جو فضیلت قرآن کی آیت سے لوگ ثابت کرتے ہیں غلط ہے یہ بے بنیاد بن غلط اور یہ غلط غلط معنی بیان کرنا ہے اس لیے کہ رمضان میں قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا شابان کے اندر قرآن کریم کا نزول نہیں بلکہ کسی بھی آسمانی کتاب کو اللہ نے شابان کے مہینے میں نہیں نازر فرمایا تمام کتابیں رمضان کے مہینے میں نازر ہوئی تو یہ شب شابان کی پندرہ تاریخ یہ حدیث کے اندر آتا ہے اس کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اس کے اندر نہیں بیان کیا کہ جو رات کو جاگے گا اسے معاف کیا جائے گا یا جو قرآن کی تلاوت کرے گا اسے معاف کیا جائے گا یا جو قبرستان میں جائے گا اسے معاف کیا جائے گا ایسا کچھ نہیں کہا گیا اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے یہی نہیں بلکہ اللہ العالمین روزانہ آسمان دنیا پر نظور فرماتا ہے اور اللہ حربل مندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے لہذا کسی رات کی فضیلت ثابت ہونے سے اس رات کسی عبادت کا ثبوت نہیں ہوتا جب تک کہ اس عبادت کی دلیل کتاب و سنت سے نہ ہو بات واضح نہیں ہوئی مثال سے واضح ہو جائے گی یہ آج کون سا دن ہے جمعہ کا دن جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے سارے دنوں کا سردار ہے نا جمعہ کا دن کوئی اختلافی بات ہے یہ نہیں سب سے افضل دن پورے مہینوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے یہ جمعہ کا دن ٹھیک ہے اس کی فضیلت میں کوئی اختلاف نہیں اسی دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جنت سے نکالا گیا اسی دن قیامت قائم ہوگی جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور بھی فضیلتیں ہیں جمعہ کے دن کی اب کوئی آدمی جمعہ کے دن کی فضیلت کو جان کر کے اس دن روزہ رکھے کیا اس کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا کہے بڑا افضل دن ہے سب سے بہتر دن ہے یہ پورے ہفتے میں دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن ہم روزہ رکھیں گے کیا عرض ہے ہم کہیں گے نہیں ہے غلط ہے یہ جمعہ کا دن روزہ رکھنا جمعہ کے دن روزہ رکھنا غلط ہمارے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو جمعرات کو کوئی آدمی رات کو جاگے نا اس وجہ سے کہ وہ فضیرت والی رات ہے کیونکہ جمعہ کا دن ہے وہ تو اس رات کو جاگے پھر دن میں قیام کرے رات کو جاگے پھر دن کو روزہ رکھے ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہمارے نبی مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی یہ سمجھ کر کے کہ جمعرات کی جو رات آتی ہے وہ اب جمعہ کا عربی زبان میں یا عربی کیلنڈر میں رات سے شروعات ہو جاتا ہے دن تو اس کو فضیلہ سمجھ کر کے راتوں کو جاگے قیام کرے اور دن میں روزہ رکھے ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تو میرے بھائیوں فضیلت ثابت ہونے سے کوئی اس دن عمل کرنا ثابت نہیں ہوتا ایک اور مثال دو جمعہ ہی کی میں جمعہ کی فضیلت ہے اب کوئی آدمی ہر جمعہ کو دس رکعت یا بیس رکعت یا چالیس رکعت نماز پڑھنے کا معمول بنا لے اور کہے جمعہ بڑا افضل دن ہے لائیے ہم جمعہ کے دن یہ ڈیلی اس قدر ہم نماز پڑھیں گے کون سی نماز دس رکعت کی نماز چالیس رکعت کی نماز پچاس رکعت کی نماز جمعہ کی افضلیت کو سمجھتے ہوئے تو کیا اس کا یہ عمل کرنا جائز ہوگا ظاہر بات اس کا عمل جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ ہمارے نبی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے عبادت کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے قرآن اور حدیث اس کا ثبوت ہونا چاہیے لہذا اس کو بنیاد بنا کر کے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے گناہوں کو لہذا ہمیں راتوں کو جاگنا چاہیے رات بھر قرآن پڑھنا چاہیے رات بھر نمازیں پڑھنی چاہیے ہمارے ملکوں کے اندر شب قدر گزر جاتی ہے لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا لیکن جب شب برات آتی ہے باقاعدہ پولیس کا پہرا لگتا ہے اتنی کثرت سے لوگ قبرستان جاتے ہیں سارے کے سائے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں عورتیں کھانا بنا کر کے لے کر کے جاتی ہے شب برات کے اندر اور اس طریقے سے قبرستان کو سجاتے ہیں جا کر کے وہاں پر چراغا کرتے ہیں وہاں پر جا کر کے جو ہے پھول پتیاں اور نہ جانے کیا کیا چڑھاتے ہیں جا کر کے وہاں پر اور عورتیں باقاعدہ کھانا لے کر کے جاتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے شوہروں کی روحیں دنیا کے اندر واپس آتی ہیں اور اس طریقے سے اور وہ کھانا بھوکی ہوتی ہیں لہذا کھانا بنا کر کے قبرستان کے لے کر کے جاتی ہیں اور قبرستان کے جا کر کے پوری رات گزارتی ہیں تصویریں آئیں گی ہمارے سامنے فیس بک پر واٹس ایپ پر دیکھیں گے حیرت کریں گے آپ دنگ رہ جائیں گے کہ قبرستانوں کو کس طریقے سے سجایا جاتا ہے جیسے غیر مسلم باقاعدہ پھولا نشاور کرتا ہے قبروں کے اوپر اور اس طریقے سمادھیوں کے اوپر وہی صورتحال آج مسلمان کرتا ہے پولیس کے پہرے لگتے ہیں اگر آپ کو کہیں جانا ہے اور وہ ایسا ملک ایسا شہر ہے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اگر آپ دن کے اندر نہیں چلے گئے تو رات میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آپ نہیں جا سکتے اس قدر ازدحام اس قدر رش اور بھیڑ ہوتی ہے لیکن یہ شب قدر آتی گزر جاتی لوگ جاگتے تک نہیں شب قدر زیادہ اس کی فضیلت لوگ بیان کرتے گھروں کو سجاتے مسجدوں کو سجاتے کمکمے لگاتے قبرستان میں جا کر کے راتیں گزارتے ہیں میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں دین کے اندر بدات ہیں یہ حرام ہے ایسا کرنا اللہ کے سور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بدعت گمراہی ہوتی ہے کوئی جو عمل سنت کے خلاف ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے من عمل امرانا فبار جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہر کر کے مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا یہ حرام ہے ایسا کرنا میرے بھائیوں کسی کی روح دنیا کے اندر واپس نہیں آتی یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی روح واپس آتی ہے اگر اس نے اچھا کام کیا تھا تو انسان کا روپ دھار لیتی ہے اور اگر اس نے غلط کام کیا تھا تو وہ جو ہے سانپ اور بچھو اور نہ جانے کیا کیا بن جاتی ہے یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کسی کی روح دنیا کے اندر واپس نہیں آتی کسی کی بھی روح چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو یہ قرآن کا فرمان ہے امی و راہ باسون جب تک دوبارہ سور نہیں پھونکا جائے گا کسی کی روح کسی کے اندر نہیں آئے گی یہ حرام یہ قرآن کا فرمان ہے یہ کل کتاب البرار ابرار لوگوں کی نیک لوگوں کی روح الین کے اندر رہتی ہے اور جو فجار ہیں فاسق و فاجر ہیں منافق اور کافر و مشرق ہیں ان کی روحیں سے جین کے اندر رہتی ہے یہ قرآن کا فرمان ہے کسی کی روح دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے یہ حرام طرح کا عقیدہ رکھنا یہ غیر مسلموں کا عقیدہ یہ مسلمان عقیدہ رکھنا ہے تو ان کی روحیں واپس آتی ہیں اور کھانا کھا کر کے واپس جاتی ہیں یہ حرام طرح کا عقیدہ رکھنا میرے بھائیوں اور یہ شب برات یہ مسلمانوں کا ہے ہی نہیں ہے یہ تو روافظ کا شیوں کا اور دشمنان صحابہ قرآن کے دشمن قرآن میں تحریر کے ان لوگوں کا عقیدہ اور ان کے طرف سے آئی ہوئی بدعت ہے یہ یہ شابان کی چند چودہ تاریخ کو لوگ ان کا جو بارہواں امام ہے جو کسی غار کے اندر کے اندر چھپ گیا ہے اس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اصلی قرآن لے کر کے وہ چھپ گیا ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جو اس سے پہلے راک میں رہا کرتے تھے باقاعدہ بتایا انہوں نے کہ ہم نے جا کر کے اخار بھی دیکھا جہاں ان کے بارے میں عقیدہ ہے ان کا بارہ امام چھ سو سال یا سات سو سال سے وہاں پر چھپا ہوا ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق شابان کی چودہ تاریخ کو پیدا ہوا شابان کی چودہ تاریخ کو لوگ باقاعدہ جشن مناتے ہیں اور جب شابان کی پندرہ تاریخ آتی اس کو شب برات مناتے ہیں شب برات کا مطلب سمجھتے ہیں شب کے معنی ہوتے رات برات کے مطلب بیداری لا تعلقی یہ برات کے معنی ہوتے ہیں کسی سے بیداری والی رات یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اس سے بیداری والی رات کا جشن مناتے ہیں لوگ یہ میں نہیں کہتا وہ لوگ جو پہلے رافضی تھے شیعہ تھے اللہ نے ان کو ہدایت دیا اور اس طریقے سے وہ مسلمان بنے سمجھ لیجئے کلمہ اسلام اور جو ہے مسلمانوں میں جب سب میں داخل ہوئے انہوں نے باقاعدہ بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ باقاعدہ شابان کی چودہ تاریخ کو ہم لوگ جشن مناتے ہیں کیونکہ ان کے امام کی پیدائش قد کی تاریخ ہے وہ اور شابان کی پندرہ تاریخ کو شب برات مناتے ہیں شب برات قرآن سے بیزاری والی رات اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں شابان کی پندرہ تاریخ کو باقاعدہ چٹھیاں لکھتے ہیں خط لکھتے ہیں اپنے امام کے پاس کہ آپ دنیا کے اندر آ جائیے ہم اس قرآن سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اس لیے شب برات کہا جاتا ہے شب برات کہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا نہیں جہنم سے آزادی رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر ہوتی ہے عرفات کے دن ہوتی ہے شابان کی پندرہ تاریخ کو آزادی کی کوئی حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے اس لیے شب برات یہ اصل یہ کہنا ہے لیکن اگر یہ لوگ ایسا کہتے تو مسلمان مانتے ہی نہیں اس لیے انہوں نے کیا کہا جہنم سے آزادی والی رات حالانکہ یہ جہنم سے نہیں قرآن سے آزادی والی رات ہے اس لیے لوگ شب برات وہ لوگ مناتے ہم سے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان سے آئی ہوئی بدات ہے میرے بھائیوں یہ ان سے آئی ہوئی رسم و رواج ہے اور آج نائنٹی نائن پرسینٹ یا نائنٹی فائیو پرسینٹ جو بداتیں ہیں ہمارے ایک اندر یا مسلمان بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہیں وہ سب کے سب انہی کی طرف سے آئی ہوئی ہے اس لیے اس کو شب برات لوگ کہتے ہیں اس لیے شب برات کا کوئی لفظ نہیں ہے نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر کوئی لفظ اس کا نہیں آتا ہے اس لیے یہ شابان کی پندرہ تاریخ ہے اس کی فضیلت ضرور ہے لیکن فضیلت ثابت ہونے سے اس دن عبادت کرنا ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے مثالوں سے واضح کیا آپ کے سامنے جمعہ کے دن کی فضیلت ہے جمعہ کی نماز پڑھیے خطبہ سنیے قرآن کی تلاوت کیجیے سور کہاب پڑھیے درود شریف پڑھیے آپ کو فضیلت ملے گی دعا کیجیے لیکن الگ سے کوئی عبادت کا اہتمام کریں گے یہ قطان جائز نہیں ہوگا رمضان کی فضیلت ہے رمضان میں کیا کرنا آپ کو جمعہ کی مثال لے لیجئے جمعہ کے دن عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت ہے نہیں کوئی فضیلت ہے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی فضیلت ہے اب کوئی آدمی کہے کہ جمعہ کی فضیلت ہے جمعہ کو عمرہ کریں گے زیادہ ثواب ملے گا ایسا نہیں ہے رمضان کے مہینے عمرہ کرنے کی فضیلت ہے فضیلتوں کا تعلق وہی سے ہے حدیث سے ہے قرآن سے ہے جس کی فضیلت ثابت ہوگی قرآن و حدیث سے وہ چیز فضیلت ہوگی ہم اپنی عقل سے اپنے مزاج سے کسی چیز کو نہیں صحیح کر سکتے کس کی زیادہ فضیلت آ گئی تو اس لیے فضیلت کو بنیاد بنا کر کے راتوں کو قیام کرنا نمازیں پڑھنا سو سو رکعت یا پچاس پچاس رکعت یہ ساری چیزیں دین کے اندر نئی چیزیں میرے بھائیوں ہمارے نبی پر بھی یہ زمانہ آیا یہ گھڑی یہ رات آئی جس نبی نے اس کی فضلت بیان کی لیکن اس رات انہوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا نہ صحابہ نے کیا علیکم بے سنت وہ سنت الخلفائے راجدین المہدین ابن نواز میری سنتوں کو رادم پکڑو خلفائے راجدین کی سنتوں کو رادم پکڑو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور دین کے اندر اختلاف سے بچو اور نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنے سے بچو کیونکہ ہر نئی چیز بدات ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی لہذا اپنے گھر والوں کو بتائیے خاندان والوں کو بتائیے ذمہ داری ہے آپ کی آپ کو حق ملا آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ حق بات لوگوں تک پہنچائیے جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں بازار میں کوئی سامان سستا ملتا ہے اپنے گھر اپنے لوگوں کو دوست و احباب کو بتاتے ہیں ٹیلی فون کر کے بتاتے ہیں انہیں اطلاع دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے اپنے خاندان والوں کو بھائیوں کو رشتے داروں کو دوست احباب کو پڑوسیوں کو بتائیے کہ دین کے نام پر یہ ساری چیزیں جو ایجاد کی گئی ہیں یہ سب کے سب بدات ہیں اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو بتائیں یہ ساری چیزیں حرام ہیں ان کو منع کریں ان تمام چیزوں سے ورنہ آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ آپ کے گھر کے اندر ہوتی تھی یہ بدعت آپ کی آپ کے گھر والے کرتے تھے آپ کی بیوی کرتی تھی یا آپ کے خاندان کے لوگ کرتے تھے آپ کو علم ہونے کے بعد آپ نے کیوں نہیں بتایا اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن سوال کرے گا پوچھا جائے گا آپ سے اگر آپ نے ذمہ داری نہیں ادا کی قیامت کے جواب دینے کے لیے آپ لوگ تیار رہیے معاملہ بڑا گمبھیر ہے میرے بھائیوں بہت گمبھیر معاملہ ہے یہ بداعت پر خاموشی مت اختیار کیجیے شرک پر خاموشی مت اختیار کیجیے لوگوں کو اپنی حیثیت کے مطابق حکمت کے ساتھ ان کو بتائیے اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو اپنے کو جہنم سے بچاؤ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو بچانا اپنے خاندان والے کو اہلیال کو جہنم سے بچانا اگر آپ نے ذمہ داری ادا نہیں کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کو جواب دینا پڑے گا سب کو جواب دینا پڑے گا اسے دین کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین سیکھیں کتاب و سنت کا علم حاصل کریں توحید پر عمل کریں سنت کو اپنائیں شرک سے بچیں بدعت و خرافات سے بچیں رسم و رواج سے بچیں اور کوئی ایسی چیز ہو تو اپنے گھر والوں کی صلاح کریں یہ بہت اہم ضروری ہے میرے بھائیوں لہٰذا سراسر بدات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر سنت پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعت سے اور خرافات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے لیے میرے بھائیوں سنتیں کافی ہیں اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے روزہ مت رکھیے لیکن بدعت تو مت کیجیے نا روزہ نہیں رکھیں گے گناہ نہیں ہوگا آپ کو روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے لیکن بدات کریں گے تو گناہ ہوگا بدات جہنم کے دروازے تک پہنچاتی ہے اور سنت جنت کے دروازے تک پہنچاتی ہے سنت ہمارے لیے کافی ہے میرے بھائیوں ہمارے بھی نے کوئی ایسا خیر کا کام نہیں ہے جو نہ کیا ہو اگر ہمارے نبی نہیں کیا ہم کریں گے اپنے نبی زیادہ متقی ہو گئے صحابہ زیادہ پرہزگار ہو گئے ایم کرام زیادہ پرہزگار ہو گئے کتنے نیک ہم ہو گئے کہ صحابہ نے نہیں کیا نبی نے نہیں کیا ہم کرنے جا رہے لوگ کہتے منع کہاں کیا میرے بھائیوں میرے بھائیوں منع کیا گیا ہمارے بھی نے فرما دیا جو دین کے اندر نئی چیز تھے خلاص سب کو آپ نے منع کر دیا منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے کرنے کی دلیل چاہیے عبادت کے اندر کرنے کی دلیل چاہیے منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے کہاں منع ہے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر جمعہ کی چیز چار نہ پڑھو بتاؤ کوئی حدیث نہیں آپ کو ملے گی جس میں ہمارے بھی نے منع کیا ہو کہ جمعہ کی نماز چار اکاط نہ پڑھو کہیں نہیں آپ نے منع نہیں کیا ہم پڑھتے ہیں رکو کرتے ہیں ایک دو رکو نہیں کرتے کوئی آدمی دو رکو کرے چار سچ دے کے نماز کے اندر کہے کہاں منع کیا گیا ہے کیا اس کی دلیل ہوگی مانیں گے آپ اس کو منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے کرنے کی دلیل چاہیے دین کے اندر دین کرنے کا نام ہے کرنے کی دلیل چاہیے ہمارے نبی نے کیا ہوگا تب کریں گے راجدین نے صحابہ نے کیا ہوگا تب کریں گے نہیں کیا تو نہیں کریں گے اس کو ہم تو کرنے کی دلیل چاہیے منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے یہ شوشا اور صبح لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ کہاں ہمارے نبی نے شب بلاس سے بنا کیا جو کرتا ہے وہ دلیل دیتا جو نہیں کرتا وہ دلیل نہیں دے گا کرنے والے کو دلیل دینا ہے سامنے گاڑیاں کھڑی ہیں کوئی آدمی کہے گاڑی میری نہیں ہے آپ کو دلیل دو کہ آپ کی گاڑی نہیں ہے دلیل اسے نہیں مانگی جائے گی جو کہے گا یہ گاڑی میری ہے یہ یہ کار میری ہے وہ دلیل دے گا اس کے پاس اجتمارا ہونا چاہیے اس کے پاس پیپر ہونا چاہیے جو کہے گا یہ میری گاڑی نہیں ہے وہ ثبوت نہیں دے گا ثبوت وہ دیتا جو دعویٰ کرتا ہے تم نے دعویٰ کیا ہے عمل کرنے کا قرآن پڑھنے کا نماز پڑھنے کا اس کا ثبوت دیجیے قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں اس لیے میرے بھائیوں یہ عمل بدعت ہے حرام ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے عامر رب العالمین بارک اللہ علیہ فرقان عدیم ویاکم بل آیات و ذکر حکیم ان تعالیٰ جواد الکریم الکمر رف الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له